مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں شامل ہیں اس میں سے ایک اہم مسئلہ طلاق کا اٹھایا گیا ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ طلاق یہ پرسنل لا کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسئلے ہماری پرسنل لا سے رکھتے ہیں طلاق یہ مجبوری کے درجے کی ایک چیز ہے آخری درجے کی ایک چیز ہے اور ایک عورت بیچاری مظلوم ہو پریشان ہو دکھی ہو تو اس مظلوم اور پریشان اور دکھی عورت کے دکھ سے اس کو چھٹکارا دلوانے کا ذریعہ طلاق ہے ہر دنیا الٹا سمجھ رہی ہے کہ طلاق کے ذریعے سے عورتوں پر ظلم ہوتا ہے حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ طلاق کے ذریعے سے ظلم سے عورتوں کو چھٹکارا ملتا ہے ایک شوہر ظالم ہے حق ادا نہیں کرتا بیوی کو جیسے رکھنا چاہیے ایسے رکھتا نہیں ہے اب ایسے ظالم شوہر سے بیچاری عورت کو کیسے چھٹکارا دلوایا جائے تو ایسے ظالم شوہر کے ظلم سے چھٹکارا دلانے کے لیے ہمارے دین میں ہماری شریعت میں ہمارے قانون میں ہمارے پرسنل لا میں طلاق رکھی گئی ہے کہ طلاق کی برکت سے وہ عورت ظالم شوہر کے ظلم سے چھٹکارا پاتی ہے اور اس کی طرف سے جو بیچاری تنگ آ گئی ہوتی ہے وہ تنگی سے باہر نکلتی ہے لیکن دینی بھائیوں آج ایک بہت تکلیف اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو آخری چیز ہے اس کو مسلمان پہلے کرتا ہے اور جو پہلے کرنے کی چیز ہے اس کو کوئی کرتا ہی نہیں حالانکہ دنیا میں ہوشیار آدمی اصل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر کام کو ترتیب سے کرے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرے کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی اوپر سے نیچے آنا چاہتا ہو تو سیدھا اوپر سے نیچے کود جاوے کبھی دیکھا ہے اور کودنے جائے گا تو اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے چڑھنا چاہے تو بھی کوئی آدمی سیدھا نیچے سے چھلانگ لگا کر اوپر نہیں چلا جاتا چڑھنا ہو کہ اترنا ہو سیڑھی کے اوپر ہے اگر کئے بنے ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک کے بعد ایک چڑھے گا ایک کے بعد ایک اترے گا اس میں سلامتی سیدھی سیدھی بات ہے کسی کو بدن کے اندر فوری ہوئی اب وہ فوری ہوتی ہے تو اس کے لیے ہوتے ہی وہ کوئی سیدھا ڈاکٹر یہاں دوڑ نہیں جاتا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے نشتر لگا دو اور نشتر لگا کر کے میری گھوڑی کاٹ پھیلو کوئی ایسا نہیں کرتا کوشش کرتا ہے کہ اس پر ملم لگا رہے کچھ دیسی علاج کرے پتے وتے ادھر ادھر کے کوٹ کر کے پیس کر کے وہ لگا رہے ساری کوشش کی کوششیں کر لی ملم لگایا پتے لگائے پھر بھی وہ فوڑا بنسی اچھی نہیں ہوتی اور رات دن اس کو وہ پکا ہوا تھوڑا بنسی دکھتا رہتا ہے درد ہوتا رہتا ہے نیز نہیں آتی کھانے میں چین نہیں پینے میں چین نہیں رات کو سوتا ہے تو بھی وہی دکھاوا ہوتا رہتا ہے تو کے کے اندر مجبوری درجے میں وہ ڈاکٹر صاحب کو کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب نشٹر لگا کر کے یہ کوڑا پنسی کاٹ دو آخری درجہ ہوا کرتا ہے طلاق نشتر ہے اور میں لگتا ہے کوئی بھی آدمی پہلے نمبر پر طلاق کو استعمال کرنے جائے گا بہت بڑے نقصان میں پڑے گا آپ یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حدیث میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے علاج بدلائے ایسی ایسی تدبیر بدلائے کہ اگر اس علاج کو تم نے اپنایا تو انشاءاللہ العزیز طلاق کی ضرورت کم سے کم پڑے گی بلکہ یقین ہمارا یہ ہے کہ اگر اخلاص سے یقین سے قرآن اور حدیث میں بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا تو طلاق کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آج دنیا جو ہمارے اوپر سوال اٹھاتی ہے شکار کرتے ہیں وہ اسی لیے کہ ہم مسلمانوں نے طلاق کے پاور کو غلط استعمال کیا اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے سوالات کا نشانہ بن رہے ہیں یہ جو طلاق کا پاور اللہ نے مرد کے ہاتھ میں دیا اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے تو کبھی بھی جو ہے نہ کوئی اسلام پر انگلی اٹھاتا نہ کبھی کوئی مسلمان پر انگلی اٹھاتا کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے طلاق کے پاور کو غلط استعمال کیا مس یوز کیا اس کا تو اس کے نتیجے کے اندر آج بدنام ہے کہ اسلام طلاق کے ذریعے سے عورتوں پر اتیاچار ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے یہ اتیاچار یہ ظلم اسلام نے نہیں کیا قرآن نے نہیں کیا مسلمان کر رہا ہے جو مسلمان شریعت کے قانون کو نہیں جانتا شریعت کے ل کو نہیں جانتا شریعت کے مسئلے مسائل نہیں جانتا وہ مسلمان وہ ظلم کر رہا ہے اور ظلم کر کے وہ غلط طریقے سے طلاق کے پاور کو استعمال کر رہا ہے دیکھو بھائی شادی ہوتی ہے تو زندگی ہے مرد عورت ہسبینڈ وائف میاں بیوی یہ دونوں کا مزاج وچار فکر سوچ ایک جیسی ہو رہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا چوئیس چاہت ایک جیسی ہو رہے کبھی نہیں ہو سکتا ایک انسان کی خود کی اپنی حالت انسان دیکھ رہے تو صبح میں کیسا مزاج اور موڑ ہے شام کو کیسا مزاج اور موڈ ہے تو پھر انسان اپنی طبیعت کے بارے میں اپنی ذات کے بارے میں ایک دن میں پورا دن ایک موڈ پر بھی رہتا تو پھر دو الگ الگ پرسن دو الگ الگ انسان میاں بیوی دونوں کا مزاج موڑ سوچ فکر ہمیشہ سیم ہوئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہمارے بزرگ تھے انتقال کر کے اللہ کی قبر کو نور سے منور کرنا بامبے سماچار ایک پیپر آتا ہے اس کے اندر شیئر مارکیٹ کی بہت ڈیٹیل آتی ہے تو ہمارے یہاں ممبئی سماچار پیپر چھپتا نہیں بامبے سے پوسٹ سے آتا ہے تو آج کا کل کل کا پرسوں ایک دن کا پاس ہی آتا ہے تو بزرگ بےچارے پیپر پڑھے اس کے بعد ان کا موڈ جو ہے بنتا اور بگڑتا تھا تو اندازہ آ جاتا تھا کہ شیئر مارکیٹ ڈاؤن ہے تو ان کا موڈ بھی خراب ہو جاتا تھا اور شیئر مارکیٹ اپ ہوئے تو ان کا موڈ بھی بہت اچھا ہوتا تھا تو یہ انسان ہے ایک انسان کا موڈ اور مزاج کبھی کیا کبھی کیا چوائس کبھی حال ہے آپ کو ایک انسان کی چوائس معلوم ہے کہ ان کو یہ چیز بہت پسند ہے جب وہ آپ کے یہاں مہمان آئے تو آپ ان کے کے لیے وہ چیز بنواؤ تو انہوں نے کہا کر کہہ دیا کہ آج کل میں نے یہ چیز چھوڑ رکھی ہے آپ کے لیے تو سنا تھا کہ آپ کو یہ بہت پسند ہے تو کہا نہیں ابھی ابھی میں نے یہ چیز چھوڑ دی ہے تو ایک انسان کی اپنی چوائس اپنی پسند بدلتی رہتی ہے تو دو انسان مرد اور ہسبینڈ والی جو یہ زندگی کی ایک ٹرین ہے زندگی ایک گاڑی ہے اس کے دو پارٹے ہیں ایک پاٹا عورت ہے ایک پاٹا مرد ہے یہ دو پارٹے کے اوپر زندگی نام کی گاڑی چلتی ہے جیون نام کی گاڑی چلتی ہے تو یہ اسی وقت ٹھیک ٹھاک چلے گی جب دونوں ایک دوسرے کا خیال اور لحاظ کر کے زندگی گزارے شریعت نے قرآن میں حدیث میں ہم کو اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی گئی کہ اگر ان باتوں کے اوپر عمل کرے تو آپ یقین رکھیے ان طلاق اللہ کا کبھی نمبر نہیں آئے گا آپ دیکھیے قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے بہت جگہوں کے اوپر لیکن نماز کے مسئلے ڈیٹیل میں قرآن میں نہیں ہے نماز کے مسئلے ڈیٹیل میں چاہیے تو حدیث میں ملیں گے ائمہ مجتہدین کے اجتہاد کی برکت سے ملیں گے ڈیٹیل کے اندر مسئلے قرآن میں نہیں ہے نماز کے نماز میں تو اللہ نے حکم دے دیا قرآن میں نماز پڑھو کہیں کہہ دیا رکو کرو سدا کرو کہیں کہا قرآن پڑھو تیسر من القرآن لیکن نماز کی ڈیٹیل اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کی لیکن سن لو کان کھول کر کے کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنے کا اس کی پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کرنا ہے پوری ڈیٹیل بیان کر پوری تفصیل بیان کر کر اور میں آگے چل آپ کو بتاؤں وائف کے ساتھ دو طرح کی لائف ہوتی ہے وائف کے ساتھ لائف دو طرح کی آؤٹ سائڈ سائڈ ایک بیڈ روم کے باہر ایک بیڈ روم کے اندر تو بیڈ روم کے باہر وائف کے ساتھ کیسے رہنا وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور بیڈ روم کے اندر کیسے رہنا وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما فرمایا فرمایا کہ نساؤکم حرس لکم حرسكم شئتم وقدموا لأنفسكم یہ آیت ہے قرآن کی یہ آیت ہسبینڈ وائف کو ان روم بیڈ روم میں کیسے رہنے کا اس کے پرنسپلس اس کے سدھانت اس کے اصول اس کے قانون اس کا لا اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کرنا ہے اور out of bedroom bedroom کے باہر ہوئے وہاں کیسے رہنا وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور حدیث میں تو اتنی ساری حدیث حضور نے بیان فرمائے میرے مسلمان بھائیوں میں صحیح سچی بات آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آج پرسنل لا مسلم پرسنل لا پر جو جو سوال لوگ اٹھا رہے ہیں وہ اٹھانے والے ظالم ہیں بہت ہی نادان لوگ ہیں لیکن اس سے بڑے نادان ہم مسلمان لوگ ہیں ان سے بڑے نادان ہم مسلمان ہیں اگر ہم ہماری شریعت کے لا کو قانون کو مسئلے کو سیکھتے اس پر عمل کرتے پریکٹیکلی لائف میں لاتے تو آج کسی کو دنیا میں انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملتا آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو قرآن کے اندر ایسی باتیں لکھی وہ معلوم ہو رہے بلکہ بعض مرتبہ مسلمانوں کو کہہ رہے کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ سیکس کیسے کرنے کا وہ اللہ نے قرآن میں بدلایا ہے ایک ہسپت اپنی وائف کے ساتھ سیکس کیسے کرے وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا تو مسلمان پاگل ہو کر آنکھ پھاڑ کے دیکھتا ہے کہ سیکس کے مسئلے بھی قرآن میں ہیں تو کیا سیکس یہ شریعت کا ایک حصہ نہیں ہے دین کا حصہ نہیں ہے لیکن افسوس کی بات کہ آج مسلمان نوجوان ہو لڑکا ہو کہ لڑکی ہو جب شادی کی ایج کو پہنچتے نکاح کی قریب پہنچتے اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ سیکس منانے کے لیے جائیں گے بلو فلم دیکھنے کے واسطے جائیں گے وہ انٹرنیٹ کے اوپر گوگل کے اوپر گندی گندی سائٹوں کے اوپر میرے مسلمان بھائی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اللہ نے قرآن میں اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے اپنی باتوں سے اور اپنی پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے ایک ہسبینڈ کو ایک وائف کے ساتھ پرسنل لائف بیڈ روم والی لائف اور جو ہے پوری سوسائٹیکل لائف سماجی زندگی کیسے گزار گی اس کی ایک ایک ڈیٹیل اللہ کے نبی نے بیان کرنا ضرورت ہے مسلمان سیکھے پڑھے اسٹڈی کرے اس پر عمل کرے اور اس کے لیے ہم آواز لگا رہے مسلمانوں بستی بستی گاؤں گاؤں قرآن کی تفسیر کی مجلسیں شروع کرو شریعت کے مسائل کے مذاکرے شروع کرو مسائل کی دین کی کتابیں پڑھو تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنے اور جاننے کو ملیں گی اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہسبینڈ وائف کی لائف کے اندر جو پرابلم پرابلم ہوتے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیا چیزیں بیان نہیں کرنا حدیث میں کیا بیان کرنا ہے اس کو آپ اسٹیپ اسٹیپ بائی اچھی طرح سن کر کے ذہن میں رکھیں پہلی چیز یہ پہلی چیز ایسی ہے کہ اب اس زمانے کے اندر یہ چیز بہت کم ہے نہیں ہونے کے درجے کے اندر ہے شریعت نے ہم کو حکم دیا ترغیب دی کہ شادی کرنے سے پہلے اپنی فیانس کو اپنی منگیتر کو جس کے ساتھ شادی کرنی جس کے ساتھ انگیجمنٹ ہوا ہے اس کو تم دیکھ لو یہ حکم ہے شریعت کا کہ جس لڑکی سے شادی اس کو دیکھ لو یہ حکم ہے شریعت ہوتا کہا اب پرانے زمانے کے اندر ایسے بیچارے بھولے بھالے لوگ ہوا کرتے تھے ماں باپ نے کہا اور کر لیا وڑیلوں نے کہا بیٹھ گئے دیکھا بھی نہیں رخصتی کے بعد دیکھا وہاں تک دیکھا بھی نہیں ایسے بھولے بھالے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے اور اب تو ماشاء اللہ ایسا زمانہ ہے کہ ماں باپ کو ڈھونڈنے کی بھی تکلیف نہیں رہتے ماں باپ کو تلاش کرنے کی بھی تکلیف نہیں رہتے بلکہ سیدھے ماں باپ کو کہہ دیں گے وہاں میرا ارادہ ہے اگر اتنا بھی اس نوجوان کہہ دے کہ ابا اما میرا وہاں پر ارادہ ہے بعض تو ایک قدم آگے سر پھیرے ہوتے ہیں وہاں جو نہیں تو میں لے کے بھاگ جاؤں گا بات اس سے آگے ایک قدم کے ہوتے ہیں وہاں جو نہیں کرایا ٹرین کے نیچے سو جاؤں گا جا کر کے کیا بات ایک کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان ایسی بات کے ہوئے اپنے ماں باپ کے سامنے یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے یاد رکھیے اپنے ماں باپ کو اوورٹیک کر کے اگر تم نے انگیجمنٹ کر لیا شادی کر لی ان کو ناراض کر کے ان کا دل دکھا کر کے اپنی چوائس اپنی پسند کے مطابق شادی کر لی ماں باپ کا دل جس نے دکھایا ہے اس کی میرج لائف میں شادی والی زندگی میں جیسا چاہیے ویسا سکھ اور چین کبھی نہیں آ سکتا کبھی نہیں آ سکتا قرآن نے حکم کیا اللہ تبئی اللہ کی عبادت کا حکم اور ساتھ میں ماں باپ کی ماننے کا حکم اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کا مان مان کر کے زندگی گزار ماں باپ شریعت کے خلاف بات کرے وہ ماننے لیکن جو جائز شریعت کی بارڈر میں بات کرے اس کو تو ماننا ہی ماننا اسی لیے یہ پہلا پوائنٹ ذہن کے اندر رکھ لو نوجوان دوستو شریعت نے تعلیم دی کہ تم شادی سے پہلے اس لڑکی کو دیکھ لو اور میں آپ کو ایک دوسری حدیث کے حوالے سے بتلاؤں اگر تمہاری چوائس تمہاری پسند دیندار لڑکی پر اترے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ جو دیندار لڑکی کو دیکھ کر کے شادی کرے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا وہ ناکام نہیں ہو سکتا ارشاد فرمائے ادار دیندار لڑکی کو پسند ہے جس میں دینداری ہو اگر دیندار ہوگی تو انشاءاللہ ان کی زندگی کامیاب ہوگی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی جھگڑے فتنے نہیں آئیں گے آج جو جھگڑے فتنے آتے ہیں اس کا ایک ریزن یہ ہے ماں باپ کا دل دکھا کر کے شادی کرتے ہیں ماں باپ کو ناراض کر کے شادی کرتے ہیں اب ماں باپ کی بدعا لگی تو ان کی زندگی کی گاڑی زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی بھنگان پڑے گا کہیں نہ کہیں رکاوٹ اور بکنا آئے گا اسی لیے لڑکی کو دیکھو ماں باپ کو بھی وشواس میں رکھو ان کو بھی راضی رکھ کر کے کرو اور ساتھ ساتھ میں دیندار لڑکی کو پسند کرو یہ تین پہلی بات اگر آپ نے اس کی طرف دھیان دیا تو انشاءاللہ العزیز زندگی کے اندر جو ہے جگڑے فتنے کم سے کم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ طلاق کی نوبت نہیں آئے گی شادی ہونے کے بعد پھر ہوتا کہاں ہے جگڑے کی بنیاد جگڑے کی بنیاد یہاں آتی ہے کہ عورت کی چاہت الگ مرد کی چاہت الگ اب شوہر کیا چاہتا ہے کہ میں گھر کے اندر بڑا اسی لیے میں جو کہوں ویسا ہی کہ میں جو کہوں ویسا ہی ہونا چاہیے یہ شوہر چاہتا ہے آگے اس پر میں آپ کو اور باتیں کہوں گا لیکن میرے مسلمان بھائی ایک بات یاد رکھ لو اپنی چاہت اپنا حکم پہلے یا اللہ اور اس کے نبی کا حکم پہلے آج جنرلی لڑائی جھگڑے اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ شوہر مرد اللہ کے حکم کے خلاف نبی کے حکم کے خلاف شریعت کے حکم کے خلاف اپنی بیوی کے پاس کام کروانا چاہتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر گھروں میں جھگڑے آتے ہیں اور پھر کیا کہتا ہے میری بات نہیں سنتی میری بات نہیں مانتی ارے تیری مانے کہ اللہ کی مانے تیری سنے کہ اللہ کی سنے آج جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوں سیونٹی ایٹی پرسینٹ جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان جھگڑوں کے اندر شوہر شریعت کے خلاف اللہ کے حکم کے خلاف کام اپنی بیویوں سے کروانا چاہتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر گھروں میں جھگڑے آتے ہیں آپ دیکھیے بہت سی مرتبہ شوہر کیا کہے گا اپنی بیوی سے کہ میرے جو فرینڈس آتے ہیں نا اور فرینڈ کے سامنے بھی تجھے آنے کا ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کا ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کی ان کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کرنے کی ان سے بھی ذرا ہے ہلو سلام کلام کرنے کا ان کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کی اس طرح کی باتیں شوہر چاہتا ہے کہ میرے دوستوں کے سامنے آ گئے اب میں سوال پوچھتا ہوں ان شوہروں سے کہ تیرا دوست وہ کیا تیری بیوی کا محرم ہے کیا جائز ہے کہ اس پرائے دوست کے سامنے تیری بیوی آئے اس کو اسمائل دے مسکرا لے اس کے سامنے ہنس کر کے بات کرے سلام کرے کیا شریعت میں یہ جائز ہے ہر نہیں میں اور آپ کو میں بتلاؤں ایسے اتنے سیمپل ہمارے پاس موجود ہے کہ شوہر نہیں ہوگا کہ میرا دوست آئے تو اس سے بھی بات کرنے کی اس کے سامنے بھی آنے کا اس سے بھی ہنس کے بات کرنے کی ہوا یہ کہ چند دنوں کے اندر تھوڑے مہینوں کے اندر شوہر بیوی میں انبن ہو گئی اور وہ بیوی کی اور اس کے فرینڈ کی دوستی ہو گئی ان کا اندر اندر ایفر اور لفڑا شروع ہوا اور یہ ایفر اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ دوست کے ساتھ اور شوہر کو نوز باللہ طلاق دینی پڑی یہ دوستی غلط دوستی شریعت کی بارڈر سے نکلی ہوئی دوستی یہ طلاق کا ذریعہ بنے میرے بھائیوں یہ کوئی اخلاق نہیں بعض شوہر اس کو اخلاق کا ٹائٹل دیتے شریعت کے حکم کے خلاف کبھی کوئی اخلاق نہیں ہو سکتے یہ اخلاق نہیں ہے یہ بے دینی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے ان کے سامنے آنے کے لیے اب دوست آیا تو شربت بنایا چائے بنائی تو مرد کو آگے لے کے جانا چاہیے تو کہتا ہے نہیں میرا دوست ہے تو لے کے آ تو سامنے لے کر کے بس یہ جڑ ہے یہاں سے فتنے کی شروعات ہوتی ہے شریعت اس اس کی اجازت نہیں بعض مرتبہ میں رشتے داروں کا بھی مسئلہ آگے بڑا ہوتا ہے کہ جو رشتے دار جو ریلیٹیوز غیر محرم ہے ان غیر محرم رشتے داروں کے سامنے بیوی کو آنے کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے وہ بیچاری پردہ کرنا چاہتی ہے کہ بھائی یہ آپ کا بھائی ہے میں اس سے پردہ کروں گی حدیث میں حکم ہے یا رسول اللہ صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیور یعنی یا جیٹ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم نے فرمایا الحمو الموت کہ یہ دیور دیئر اور جیٹ یہ تو موت ہے موت بہت ڈینجر چیز ہے ڈیئر ڈیئر کبھی نہ بن جائے اس کا خطرہ لگا رہتا ہے تو یہ بھی ایک جھگڑے کی جڑ کہ جو غیر محرم رشتے دار ہے بیوی کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں اس کے سامنے بھی آنا پڑے گا وہاں بھی بات کرنی پڑے گی ان سے بھی ہنسی مذاق کرنی پڑے گی یہ بھی جھگڑے کی ایک بنیاد بنتی ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہیں کائی میں کھانے کپڑے چائے پانی ناشتہ اس کی بنیاد کی اوپر لڑائی جگڑے اس میں لڑائی جگڑے کہ کھانا آپ کی مرضی کا نہیں بنا یا اس کے اندر تھوڑا مرچ مسالہ زیادہ ہو گیا اپنے علاقے میں ایک جگہ میں بیان کرنے گیا دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے مجھے کہا مفتی صاحب ہمارے یہاں ایک ناولٹی ناولٹی طلاق طلاق ہوئی ہوئی ہوئی میں نے کہا کیا چار دن پہلے طلاق کیسے ہوئی کہ وہ لڑکی اور یعنی بیوی اور شوہر ہسبینڈ والے کھانا کھا رہے کھانا برا ہوا تو بیوی نے فریج میں سے مٹھائی کا باکس نکالا اور شوہر کے سامنے مٹھائی کا باکس ایک جواب میرے ابا نے یعنی سسرے نے بھیجی تو ابھی دسترخان پر کھانا چالو ابھی ہاتھ بھی نہیں دھوئے بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی کو مفتی صاحب میں نے کہا تو بڑا بن بنتا نہ جی الحمد للہ اللہ نے ہم کو ان سے بھی اچھی ذہانت دی ہے خدا کا شکر ہے تو یہ مزاج کا یہ باپو کے پاس مروا کر کے مٹھائی اور اس نیت سے باپو کے پاس مروائی کہ یہ ہوئی مٹھائی میرا جمائی کھاوے تو میرے جمائی کوئی دل میں میری لڑکی کی اتنی محبت آوے اتنی محبت آوے کہ میرا جمائے میری لڑکی کی مٹھی میں آ جائے اس وہم کے اوپر اس شک کے اوپر اس نے دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی کو تین طلاق دے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کسی پر وہم کرنے کی بدگمانی کرنے کی اجتنی وہ کا تیرہ من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذ خدا کا حکم ہے ایمان والو اس طرح بدھمانیاں مت کرو یہ ویب یہ شنکا اپنی عورتوں پر کرنا یہ سنسار کے اندر شادی والے جیون کے اندر بنگان کا ذریعہ بنتا ہے اس کو کا ذریعہ بنتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہ شوہر یہ چاہتا ہے میری بیوی پورے گھر والوں کی پورے خاندان کی خدمت کرے پورے خاندان کی شوہر بھی کرے شوہر کی بھی کرے شوہر کے ماں باپ کی بھی کرے دادا دادی کی بھی کرے نانا نانی کی بھی کرے شوہر کا کوئی بھائی گھر میں بیمار ہو اس کی بھی کرے شوہر کی کوئی بہن گھر میں ہو اس کی بھی کرے تو تم بیوی لائے کہ گھر میں نوکر بھی لائے یہ بھی ایک فتنے کا ذریعہ ہے کہ شریعت نے حکم دیا اس عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہو شوہر کا دل خوش کرو شوہر کی خدمت کر لو ضرورت پڑے تو ماں باپ شوہر کے ہیں ان کو بھی اپنے ماں باپ سمجھ کر کے خدمت کر لو فرجیات نہیں کر لو خدمت ان کی لیکن یہ کیا ہوا پورے خاندان کی خدمت ڈھور کی خدمت کھیتی باڑی کی خدمت مرغے پالے ان کی بھی خدمت اگر صبح میں مرغی کو دانے نہیں ڈالے تو بیچارے بہو پر ساس کے گالیاں خسر کی گالیاں بھینس کو چارہ نہیں ڈالا اس پر وہ بہو کے اوپر گالی ڈالی یہ کوئی بات نہیں کیا تم ایک عورت کو نکاح کر کے گھر میں لائے کہ کوئی کام والی گھر کے اندر لائے زمانے قدیم کے اندر جو باندیاں ہوتی تھی شاید ان باندیوں سے داسیوں سے بھی اتنا کام نہیں کروایا جاتا تھا آج یہ بھی ایک جو ہے لڑائی جھگڑوں کی جڑ ہے کہ عورت سے بیوی سے اس کی جواب داری سے زیادہ کام کروایا جاتا ہے اور پورے خاندان کی بلکہ خاندان سے آگے بڑھ کر جانوروں کی اور کھیت کی خدمت اور کام بھی اس سے کروائے جاتے ہیں یہ بھی بہت سی مرتبہ جھگڑے کا ایک ریزن بنتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی جھگڑے اور بکنے ہوتے ہیں اور ایک اور چیز کا بہت کم ہے دعا کرو کہ بڑے نہیں آپ ہی اور جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے وہ چوتھی چیز کیا ہے کہ بعض لوگ شادی کے بعد کو ڈیمانڈ کرتے ہیں تیرے باپ کے پاس اتنے پیسے لا تیرا باپ بہت مالدار ہے تیرے باپ کی ابھی زمین کی کی کھوکھے میں پیسے آئے ہیں تو اب کوئی حیثیت نہیں رکھتی اب تو کھوکھے کا زمانہ ہے کتنے کروڑ اتنے کروڑ تو ذرا پیسے تو لیا اب جمائی راج اپنی بیوی کے ذریعے سے آرڈر کروا رہے کہ اپنے باپ کے پاس اتنے پیسے لا اور نہیں تو جھگڑے گھروں کے اندر تیرا باپ پیسے نہیں دیتا قرض نہیں دیتا اور قرض کا آج تو معلوم ہے کون پڑھائی کے پاس قرض مانگنے کی ہمت نہیں تو جمائی کے پاس کون مانگ سکتا ہے تو یہ بھی ایک سیکھنے کی شرط کہ بیوی کے پاس ڈیمانڈ کرنا کہ تیرے گھر سے اتنے پیسے لیا یہ لا فلانا لا ڈھکنا لا اور اس کی بنیاد پر گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑے میں جانتا ہوں کہ جنرلی جب لڑائی جھگڑوں کے لیے اسپاٹ میٹر بنتے ہیں تو سیدھے وکیل لوگ سلاح دیتے ہیں کیا سلاح دیتے ہیں کیس ایسا کرو کہ دیش پوری نہیں کری تو ساسو سسرائے مارپیٹ کر ایسے کیس بہت کم ہوتے ہوتا کیا ہے سا سسری کو کیس میں جھوٹا موٹا کیس وہ لڑکی والے کرواتے لیکن ایسا کسی لڑکے میں ضرور ہوتا ہے کہ دی کے پاس سسرال والے ڈیمانڈ کرتے پیسے لانے یہ بھی ایک لڑائی جھگڑے کا گھر ہے شریعت نے اس کو پسند نہیں فرمایا میرے مسلمان بھائیوں دینی بھائیوں ہماری شریعت تو اتنی صاف ستھری شریعت ہے کہ شریعت متحرہ نے عورت کے اتنے حقوق بیان کیے اتنے حقوق بیان کیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانا سنو تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے فیملی والوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوئے اور آگے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا شوہر ہوں بہت اچھا شوہر ہمارے یہاں تو عورتوں کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے رہنے کا شریعت نے حکم کیا دیکھیے ہمارے دینی بہنیں بھی سن رہی ہیں میں جانتا میں ان کو تین نصیحت ضرور کروں گا پہلی نصیحت کوئی بھی ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے تمہارے شوہر کو تمہارے اوپر شک پیدا ہونے کوئی کام کوئی عورت نہ کرے ایسا کہ جس کی وجہ سے شوہر کو بیوی پر شک پیدا ہونے لگے آج کیا ہوتا ہے یہ واٹس ایپ کا وبال اب ہمارے مردوں سے نکل کر کے عورتوں میں بھی آتے ہیں انٹرنیٹ واٹس ایپ کنیکشن کیا ضرورت ایک بیوی کو ضرورت پڑتی ہے شوہر کے ساتھ بات کرنے کی ایک بیوی کو ضرورت پڑتی اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی ایک بیوی کو ضرورت پڑتی ہے بھائی بہنوں سے بات کرنے کی ایک بیوی کو ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں سے بات کرنے کی یہ کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ واٹس ایپ لگائے انٹرنیٹ لگائے ٹویٹر لگائے یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے اب وہ لڑکی شادی کر کے آئے گی واٹس سب کنیکشن والا موبائل بھی لے کر آئے اب ہو رہا ہے کہ وہ بیٹھ کے واٹس ایپ پر چیٹ کر رہی چیٹنگ کر رہی ہے اب یہ چیز اس کے شوہر کے دماغ میں شک پیدا کرے گی اللہ جانے شادی سے پہلے میری بیوی کا کوئی بوائے فرینڈ رہا ہو اور شادی کے بعد بھی وہ اس کے کانٹیکٹ میں ہو یہ شک اس کے شوہر کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس لیے کوئی بھی مسلمان بہن کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے شوہر کے دل کے اندر شک پیدا جہاں شوہروں کو ہم کہیں گے دلا وجہ شک نہیں کرنا میں مت بننا یہ شک تمہاری شادی والی زندگی کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں وہاں ہم بہنوں کو بھی کہیں گے کہ تم چانس مت دو موقع مت دو بالکل موقع مت دو تمہارے اوپر شک اور وہم کرنے کا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف اس کا دل میں اور اس کا دھیان میں اور جہاں موقع ملا وہ کہیں جاتی ہے آتی ہے اس سے شوہر کو شک ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کہاں جاتی ہے اور کہاں سے آتی ہے بالکل ایسا کام نہیں دوسری بات ہم ہماری دینی بہنوں سے یہ کہیں گے کہ غیر محرموں کے سامنے آنا نہیں غیر محرموں سے بات کرنی ہے شادی ہو گئی تمہاری بات چیت کے لیے تمہارا شوہر ہے دل بھر کے بات کرو اس کے ساتھ جی بھر کے بات کرو اس کے ساتھ اب کیا وجہ کہ شادی کرنے کے بعد بھی غیر محرموں سے ملنا جلنا ان کے سامنے آنا جانا ان سے ہنسی مذاق یہ چیز تمہاری شادی والی زندگی کے لیے بڑی خطرناک ہے اسی لیے بیوی بہنیں ہرگز ہرگز غیر محرموں سے نہ ملاقات کریں نہ ان سے بات چیت کریں نہ ان کے سامنے آئیں یہ چیز تمہاری شادی کی زندگی کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے اب آگے کے شہریوں مظاہرہ یہ کہتی ہے کہ دیکھو مرد کو ایک بات نصیحت کے طور پر کہ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی کے اندر انبن میں رہتی ہے کہ بھائی شوہر کو بیوی کی ایک بات پسند نہیں آتی تو میں شوہروں کو نصیحت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اگر بیوی کی ایک بات پسند نہیں آتی تو دوسری تیسری چوتھی تو آپ کو پسند آتی ہے بات اس کی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک بات تمہاری بیوی کی پسند نہیں آتی تو دوسری بہت ساری خوبیاں اس کے اندر ہے اس کی وجہ سے محبت رکھو اس کی وجہ سے اس سے اچھا تعلق رکھو اور دیکھو ایک فیلسوفر کا قانون ہے کہ کسی کی خوبی اور بھلائی سے فائدہ اٹھانا ہو تو اس میں جو کمی اور ایپ ہوتا ہے نا اس کو سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے تو اس کی خوبی اور بھلائی سے آدمی کما کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے تو شریعت نے یہ تعلیم دی کہ عورت میں کچھ کمی ہوگی تو دوسری بہت ساری بھلائی ہوگی اس بھلائی کو سامنے رکھ کر کے تم اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ ہوگا لیکن پھر بھی اگر کچھ اونچ نیچے رہتی ہے تو اللہ پاک نے کتنا پیارا علاج فرمایا فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعیزوہن اگر میاں بیوی میں بنتی نہیں جمتی نہیں تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو نصیحت کرے بیوی کو سمجھائے اور قرآن کی دوسری آیت میں وعدہ کیا کہ تم نصیحت کرو نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے اور میں آپ کو صحیح سچی بات بتاؤں بہت محبت سے اپنی بیوی کو سمجھاؤ دل کے درد کے ساتھ سمجھاؤ اور بڑی بات میں آپ کو بتاؤں عورتوں کو سمجھانے کا بہترین طریقہ قبر قیامت آخرت عذاب کی باتیں سنا یہ اتنا پاورفل ہے کیونکہ میں مستورات میں بہت بیان کرتا ہوں تو مجھے جہاں عورتوں کو رلانا ہوتا ہے پورے مجمے کو تو میں فوراً قبر کا منظر کھینچتا ہوں دھاڑے مار مار کر کے روتی ہے قیامت کا منظر کھینچتے ہیں دھاڑے مار مار کر کے عورتیں روتی ہیں آپ ان کے سامنے قبر قیامت آخرت عذاب کی باتیں کرو یقین کے ساتھ اخلاص سے کرو محبت سے کرو درد دل سے کرو پھر وہ عورت انشاءاللہ آپ کے ہر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نصیحت بہت اونچی چیز ہے لیکن آج ہم نے کیا کر رکھا ہے ہماری بیوی سے کوئی غلطی ہوگی تو کہاں ہے وہ بھی نہیں دیکھیں گے اور کون سامنے ہے وہ بھی نہیں دیکھیں گے اور فائرنگ چالو کر دیں گے سب کے سامنے ڈانٹیں گے سب کے سامنے بولیں گے اس کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوا کرتا جگہ دیکھنے کی کہاں ہے کس کے سامنے اس وقت کنٹرول میں نہیں نصیحت کرنے اسی لیے ہم کو کہا جاتا ہے بھائی گھروں میں تعلیم زندہ کرو اب بتاؤ کتنے گھروں میں ہم تعلیم کرتے ہیں گھر میں حدیث پڑھو گھر میں اللہ والوں کے واقعات پڑھو اولیاء اللہ کے قصے پڑھو نبی کی باتیں پڑھو فضائل سناؤ امال سناؤ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور بہت سارے جھگڑے تو وہیں حل ہو جائیں گے اب نصیحت تو سائٹ پہ رہ گئی اور اس کی جگہ گھر میں آ گیا V C R T V net connection film download کرنا تو بتاؤ کہ پھر وہ زندگی میں سکون چین کہاں سے آئے گا اللہ نے تو فرمایا نصیحت کرو اب نصیحت تو کرتے نہیں بلکہ اور ان کو بگاڑنے کا سامان گھر میں لا کر کے رکھتے ہیں گندی گندی فلمیں میوزک گانے بجانے پھر وہ عورتیں سدھرے گی تھوڑی وہ تو اور زیادہ بگڑے گی اور یہ بھی ایک سبب بنتا ہے آگے چل کر کے زندگی میں طلاق کیا ہے اگر نصیحت کرو گے نا تو انشاءاللہ العزیز طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی مسئلے سلجھ جائیں گے لیکن چلو مان لیا بہت سمجھایا بہت سمجھایا بہت سمجھایا پھر بھی مان مانتی لندن میں ایک مرتبہ میں نے اس آیت پر بیان کیا تو مخاطبین کے اندر جو لوگ تھے ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون میرے سامنے سننے والے ہوں گے وہاں تو کیا ہوتا ہے کہ مسجد کا بیان ہر گھر میں ریڈیو ہوتا ہے تو عورتیں بیان کے بعد میں رمضان میں رات کھانا کھاتا ہوں تو وہاں بیان پر کامنٹ ہوتی تھی بہت سے لوگ آ کر کے بیٹھتے تھے کامنٹ پر سیرے سے ایک چاچا ہے کہا مفتی صاحب تمہیں جو ہماری عورتوں نے میرا حقوق کو بدلا ہوا کہ یہ تو ان کی پہنچیوں کا نہ مانے کی نصیحت کی ڈونگل پھیرے بھی پڑے بہت مانے ایم نہ مانے میں نے کہا چاچا اللہ قرآن میں فرمانے فریض ہونا اور تم کہہ رہے ڈونگو پھر نہیں پڑے تو تمہاری مانو کہ میں اللہ کی مانوں اللہ فرمائے فیضو ہن نصیحت کرو انشاءاللہ نصیحت کی برکت سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا پھر بھی چلو مان لیا کہ بات نہیں مانتی تو دوسرا علاج اللہ نے قرآن میں فرمایا فیضو ہن واہجرو ہن بالمباجر یہ دوسرا علاج فیملی کو سالو کرنے کا دوسرا طریقہ کہ کیسے جھگڑوں کو آپ حل کریں گے تو جھگڑے کے اندر یہ بات آئی قرآن یہ ہدایت دی کہ بستر الگ الگ کرو میاں بیوی کے بستر الگ کرنے کا مطلب کیا بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک پلنگ پہ سو لیکن بیوی کی طرف سے منہ پھیرا کر کے سو جا اس کی طرف منہ نہیں کرنے کا منہ پھیرا کر کے سو جانے کا اب اپنا حال ایسا ہے کہ دیکھے نہیں نہیں وہاں تک تو چین پڑ رہا کیسے منہ پھیرا کر کے سوئیں گے اللہ نے قرآن میں یہ علاج بدلایا وہ جرو ہن کہ ذرا بستر الگ کرو یعنی ایک نہیں منہ پھیرا کے سو جاؤ جب اس کو پتا چلے گا کہ ہمارے شوہر ناراض ہے تو انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی بعض مفسرین نے لکھا اس کا مطلب بستر الگ الگ کر لو کہ تو یہ پلنگ پہ سوتی ہے میں دوسرے پلنگ پہ سوؤں گا یا سوفے پہ سو جاؤں گا یا نیچے سو جاؤں گا تیرے ساتھ ایک پلنگ پہ میں نہیں سوتا تو کیوں سدھرتی نہیں یہ علاج بھی بہت زوردار ہے بعض مفسرین نے اس کا مطلب بیان کیا کمرہ روم الگ الگ کر دو وہ بیڈ روم میں سوتی ہے تم تم میں میں میں جاؤ جاؤ وہ بیڈ بیڈ روم روم سوتی ہے اسٹور جا کے سو ذرا بستر کمرہ تو الگ کرو روم تو الگ کرو اور دیکھو اگر وہ سمجھدار دیانتدار عورت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز لائن پر آ جائے گی بعض حضرات مفسرین نے اس کا مطلب بیان کیا بات بند کر دو اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتی بات مت کرو اس کے ساتھ منہ بند کر کے بات بند کر دو ہمارے ایک بزرگ ہے مجھے کہا دیکھو بڑی زبردست بات میں آپ کو کون چاہتا ہے کہ ہماری بیویاں نمازی بن جاوے آپ کرو کہ ہماری بیوی نمازی بن جاوے ماشاء اللہ بولے ارے یہ تو نہیں کرو ہم بھی نمازی بنیں گے ارے زوردار کہو اللہ ہم کو بھی پانچ وقت نمازی بنا لے اور بیویوں کو بیوی کو نمازی بنانے کا ایک طریقہ بتا میں نے استاد محترم نے سنایا تھا یہ عجیب چیز کا شادی کی گاؤں لیتی اور مکتب پڑی بہت بہت تب اب وہ فجر کی نماز میں گلی مارے فجر میں اٹھے نہیں گئی وہ بیچارے اذان کے ساتھ مسجد چلے جا رہے شراب پڑھ کے آ رہے یا دیر سے آوے نماز پڑھ کے تو وہ فجر میں بیوی اٹھے گی تو انہوں نے ایک بار سمجھایا دو بار سمجھایا نہیں مانتی نہیں مانتی آخر میں بیوی کو کہا دے تو جس دن فجر کی نماز نہیں پڑھے گی اس دن میں تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پیوں گا نہیں ناشتہ بھی کروں گا نہیں اس دن میری چائے کی بھی چھٹی تو نماز چھوڑے تو میری چائے کی ہڑتال میں چائے نہیں پیوں گا اس بزرگ نے مجھے یہ کہا کہ میں نے یہ طریقہ شروع کیا اور آگے سنو ایسا نہیں کہ گھر میں چائے نہیں پی تو باہر ہوٹل سے چائے منگوا کے پی نہیں مجاہدہ قربانی کہ اس دن بالکل چائے نہیں پینی گھر میں بھی نہیں ہوٹل میں بھی نہیں لاری پر بھی نہیں اسی حالت میں میں مدرسے میں جا کے چار گھنٹے سبق پڑھا تھا اللہ نے میری قربانی کی لاج رکھ لی کہ آج میری بیوی کی تہجد کی نماز چھٹی نہیں ہے کچھ قربانی تو لینی پڑے گی یار کچھ ہم کو بھی اپنی ذات سے کچھ لینا پڑے گا تو بھی سلاح ہوگی تو بعض مفسرین نے اس کا مطلب بیان کیا کر کے کلام بات بند کر دو انشاءاللہ اس عورت کی سلاح ہو جائے گی اور ایک بات یہ لکھی بات حضرات نے ان کے ساتھ جیما مت کرو یعنی صحبت مت کرو تو یہ بھی جو ہے ایک بڑا علاج ہے ان کی صلاح کا اور سدھارنے کا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا علاج بیان فرمایا کہ بستر الگ کرو انشاءاللہ عورت شوہر میری کے درمیان کے جھگڑے اللہ حل فرما دیں گے آج تو ہوتا ہی ہے ذرا سے جھگڑے میں چاہتا ہے مانتا جانے کو بات کوئی علاج ہوا ایک جھگڑا ہوا اور اب وہ بیوی جا کر کے اپنے ماں باپ پر بوجھ غریب ماں باپ ہے وہ کیسے اس کو سنبھالیں گے ساتھ میں آٹھ دس بچے بھی تو نانا نانی بےچارے نوازوں کو کیسے سنبھالیں گے ان کا اپنا گزران مشکل سے چلتا ہے ایک عورت کو عجیب بات اس کا شوہر کہنا طلاق دے دوں گا تو بےچاری ہوتی ہوئی کہتی اللہ واسطے طلاق کر دیتا میرے باپ کے گھر کے اندر سونے کی جگہ نہیں ہے تم مجھے طلاق دے کے نکال دو گے میں کہاں جا کر کے سوؤں گی میرے ماں باپ کو روٹی نہیں ملتی ان کا پیٹ نہیں بھرتا تو مجھے کیا کھلائیں گے اللہ واسطے مجھے طلاق دینا اور وہ کیسے غرور میں کہتا ہے تکبر میں کہتا ہے طلاق دے دوں گا میرے بھائی یاد رکھ لو آج کسی کے ساتھ ایسا سلوک کیا خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں بجا کرتی آج نہیں یعنی تو کل اللہ کی طرف سے ایسے شوہروں پر پکڑ ضرور آتی ہے تو یہ ایک بڑا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا جس کا حاصل ہے اپنے طرز عمل کو بدلو تو انشاءاللہ یہ بھی بڑی اصلاح کر دے گی تیسری بات آگے اللہ نے فرمائی واہ جو فلم وغیرہ اب اس آیت کو ذرا اطمینان سے سمجھا تیسرا علاج اللہ نے یہ بتلایا ان عورتوں کو مارو لیکن ذرا دھیان سے سنو اس لیے کہ ہم لوگ جانور پالتے ہیں نہیں تو وہ پریکٹس یہاں کرتے ہیں کھیل میں پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تو وہ نیٹ پریکٹس یہاں کرتے ہیں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے عورت کو جو شریعت نے مارنے کی اجازت دی تو اس میں پہلی بات یاد رکھو انتقام اور بدلہ لینے کے جذبے سے مت مانا اس نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی کوئی تکلیف پہنچ گئی تو بدلہ لینا انتقام لینا اس جذبے سے عورت کے اوپر ہاتھ مت چلاؤ اس کی نبوست سے تعلقات زیادہ خراب ہوں گے اچھے نہیں ہوں گے اور دوسری بات یہ بعض لوگ بیوی کو مارتے ہیں غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے غصہ آیا تو مارو جب ماریں گے تو ان کو ٹھنڈک ہوگی میرے بھائیوں غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مارنے کی اجازت نہیں ہے یہ تو اسلام کی نیت سے شریعت میں مارنے کی اجازت دی غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے تو ماسٹر اور مولویوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بچوں کو مارے غصہ ٹھنڈا کرنے کے واسطے کسی بچے پر غصہ آیا تو ماسٹر ہو تو مولوی ہو عجیب عجیب کسی نیوز پیپر میں آتے اور ہم بھی سنتے رہتے تو مولوی صاحب توڑی باڈی آج تو ماسٹر میں یہ کر رہا تھا فلانا کر رہا تھا پیپر میں آتا ہے باقاعدہ کیس بنتا ہے کریمنل کیس بنتا ہے تو غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مارنے کی اجازت نہیں اس کی اصلاح کرنے کے لیے اس کو سدھارنے کے واسطے آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ قرآن میں جو اللہ نے مارنے کا حکم دیا تو حدیث کی روشنی میں مفسرین نے شرط لگائی اس طریقے سے مت مارو کہ عورت کے بدن پر نشان پڑ جائے نشان نہیں پڑھنے چاہیے یعنی جس کو ہم کہتے سوڑ نہیں پڑنے چاہیے دوسری بات دیکھی ورم نہیں آنا چاہیے سوجنا نہیں چاہیے تیسری بات فرمائی ہٹ نہیں جانا چاہیے آپ لوگ تو مارتے چمڑی پھاڑ دیتے خون نکال لیتے اجازت نہیں ہے چوتھی بات خون نکلے اتنا مارنے کی اجازت نہیں پانچویں بات بدن میں جو نازک نازک جگہ ہے وہاں نہیں مارنا چھٹی بات چہرے کے اوپر نہیں مارنا اب کیا خلاصہ ہوا قرآن کے فرمان کا فون پہ فون برسا میں بدری کا بدل بھی بیان کرتا ہوں ایک پھول تو وہ ہے آپ کی بیوی اس پر پھول برساؤ بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ عورتوں کو صرف مسواک سے مارنے کی اجازت ہے مسواک سے پرانی سے نہیں لاٹھی سے نہیں ہاکی کی لکڑی سے نہیں مسواک سے اب آپ اندازہ لگاؤ مسواک سے کیسی مار لگتی ہے اندازہ لگا لو آپ اس کے اوپر میرے بھائیوں یہ شریعت مبارکہ کی مبارک تعلیم ہے بعض حدیث کے اندر آیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مارے گا تو کوئی اس کو پوچھے نہیں کیوں مارا اس لیے تو ہو سکتا ہے کوئی پرسنل میٹر ہو گئے اور شوہر لوگوں کو بتلانا نہیں چاہے اس لیے کسی کو پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے ایک حدیث کے اندر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع زندگی کا آخری حج کیا تو اس کے بیان میں ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اس لیے کہ تم لوگوں نے عورتوں کو اللہ کی امانت میں لیا ہے اللہ کے نام پر ان کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے جب وہ نکاح کرتے ہیں نا تو اس وقت کے اوپر اللہ کے نام پر اس کو حلال کیا جاتا ہے تمہارا حق بیوی پر یہ ہے کہ وہ بیوی کسی پڑا کو تمہارے بستر پر آنے نہ دے دے کسی پڑا مرد کو اپنے ساتھ سونے نہ دے دے اور شوہر کے خلاف ورزی کرے تو ان کو ہلکے ہلکے طور پر مارو اور ساتھ میں یہ فرمایا ان کو کھانا مکان یہ سب چیزیں ضابطے کے مطابق دو ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو یعنی اپنی بیویوں کو مت مارو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا حضور آپ نے فرمایا بیویوں کو مت مارو ہم نے مارنا چھوڑ دیا تو وہ تو سب واگڑ بن گئے شیرنی ہو گئی جری ہو گئی وہ تو اور اب تو ہماری بالکل سنتی نہیں ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت ہے اب حضور نے اجازت دی تو پھر چالو ہوئی مار تو عورتیں آئی حضور کے گھر پر اور حضور کی بیویوں کا گھر بھر ڈالا پوری ریلی لے کر کے آئی ایسا سمجھو اور حضور کی ازوا نے کا کا گھر بھر لیا کہ ارے ارے یہ تو بہت مارتے ہم کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی فریاد لے کے آئی کہ تم بہت مارتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں جو بیوی کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ بیوی کو صرف احساس دلانا ہے کہ دیکھو تمہاری اس بری چال چل کی وجہ سے تمہارا شوہر تم کو مار بھی سکتا ہے یہ احساس دلوانا ہے اور دیکھو قرآن کے ہر حکم پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا لیکن یہ ایک حکم ایسا ہے کہ جس پر حضور نے پوری زندگی عمل نہیں کیا کبھی عمل نہیں کیا قرآن نے فرمایا وہ فریو ہونا مجبوری میں مار سکتے ہو لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کو نہیں مارا جانوروں کو نہیں مارا حضور نے تو بیویوں کو کہاں سے مارا بلکہ اس آیت کے اندر فکار یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو یقین ہے کہ میری بیوی مار سے بھی سدھرنے والی نہیں ہے یقین ہے تو صرف کورس پورا کرنے کے لیے ترتیب پوری کرنے کے لیے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں یقین ہو تو چھوڑ دو اس کو مت مارو رہنے دو اس کو اپنے حال کے اوپر بات دراصل یہ ہے کہ یہ علاج ایسا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا بتایا ہوا ہے یقین کے ساتھ کوئی آدمی عمل کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسئلے کو حل کر دیں گے یہ تیسرا علاج بدلا ہے واضربوهن فإن أطانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وہ تمہاری بات مان لے رہے سن لے رہے تو اب کوئی نیا راستہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں آگے ایک چوتھا علاج بیان ہے بعض مرتبہ فیملی پرابلم آگے بڑھتے آگے بڑھتے یہ تینوں علاج کر لیے پھر بھی سدھرنے کا بیوی نام نہیں لیتی یہ پرسنل لا سمجھا رہا ہوں میں ٹاپک سے باہر نہیں ہوں مسلمانوں ہم نے مسلم پرسنل لا کو سمجھا ہی نہیں ہے مسلم پرسنل لا میں جتنے مسائل آتے ہیں ابھی تو اس میں سے ایک طلاق کی ڈیٹیل میں بتلا رہا ہوں ایسے تو مسلم پرسنل لا میں تقریباً پندرہ مسئلے آتے ہیں آپ ضرورت ہے ان مسائل کو ڈیٹیل سے سمجھ لیں خالی پرسنل لا پرسنل لا چلانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ضرورت ہے کہ مسلم پرسنل لا میں جتنے مسئلے آتے ہیں ان تمام مسائل کو مسلمان سمجھے ایسے تو مسلم پرسنل لا مکمل شریعت کا نام ہے لیکن ہمارے ہندوستان کی قاعدہ کی بھاشا میں اور قاعدہ کی پریبھاشا میں جس کو مسلم پرسنل لا کہتے ہیں اس میں پندرہ اس کے قریب مسئلے آتے ہیں اس میں ایک طلاق ہے اور اسی کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جب اتنے سارے علاج کیے پھر بھی حل نہ ہوئے تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک علاج بدلایا اور وَإِن خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَسُوا حَقَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَقَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا یہ علاج کرتا ہے کیا علاج بتلایا کہ آپس کے لڑائی جھگڑے آپس میں کمپرمائز صلح سمجھانا سب ہو گیا لیکن ابھی تک جھگڑے ختم نہیں ہوتے تو اب کیا معلوم ہوا کہ اب یہ فیملی پرابلم نہیں یہ پرائیویٹ پرابلم نہیں اب پوری فیملی کا پرابلم ہو گیا پورے خاندان کا پرابلم ہو گیا اب کیا کرنا پڑے گا یہ میٹر کو ذرا آؤٹ کرنا پڑے گا باہر کرنا پڑے گا اور اس کو کیسے حل کریں گے ایک آدمی شوہر کی پارٹی میں سے فیملی میں سے ایک آدمی بیوی کی فیملی میں سے آوے اور وہ دونوں بیٹھ کر کے ان دونوں کے پرابلم کو سالو کرنے کی محنت کرے شوہر کی فیملی کا ایک بیوی کی فیملی کا ایک دونوں فیملی میں سے ایک ایک آدمی آ کر کے ان کے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرے آج میں آپ کو دکھ کی بات کرتا ہوں کبھی کوئی فیملی میں لڑائی جھگڑے میٹر ہو جاتی ہے تو جو لوگ پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں وہ آگے ہی جاتے لوگ یہ اپنے کی بلوان بھی اپنے کا منڈا بلوان ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں حکمت مسلحت اس کے نام پہ گونگے مت بنو بلکہ ایسے موقع پر آگے آؤ مسائل کو سلجھانے کے واسطے کیا ہمارا تقوی ہماری دینداری اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہو گئی بتاؤ ہے کوئی مسلمان جو یوں جواب دے کہ میرا میری بزرگی اللہ کے نبی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے کوئی ایسا کہنے والا آپ کو میں حدیث سنا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ حضور کو نماز با جماعت اتنی پابندی تھی کہ جب زندگی کے آخری دنوں میں بیمار ہو گئے تو بیماری کے دنوں میں بھی سہارے سے حضور مسجد میں نماز پڑھنے تشریف لاتے اتنا نماز با جماعت کا اہتمام لیکن ایک مرتبہ مدینہ میں قبیل بنو خوف میں ایک جھگڑا ہو گیا تو حضور مسجد نبوی کی نماز نماز با جماعت اس کو چھوڑ کر کے قبیل بنو اوف کے اندر جھگڑے میں صلح کرانے تشریف لے اللہ کے نبی تشریف لے گئے اتنا دور اور وہاں جانے کی وجہ سے حضور کو آنے میں دیر ہو گئی نماز کا وقت ہو گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو جو اذان دینے کے ذمہ دار تھے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کیا ابو بکر ٹائم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی نماز چھوڑی نماز با جماعت کو آگے پیچھے کیا صرف مسلمانوں میں صلح کرانے کے واسطے اور آج تو جھگڑا ہوتا ہے سب گنگے بہرے بن کر کے سنیں گے دیکھیں گے کوئی بڑی آگے نہیں آتا کوئی ذمہ دار آگے نہیں بڑھتا ارے کم سے کم اتنا تو کرو ان لڑکے والوں کو کہو کہ چلو اپنے جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس قاضی صاحب کے پاس محکمہ شریعہ میں جاتے وہاں جا کر کے تمہارا کیس داخل کرتے اور تمہارے جھگڑے کی صلح کرواتے اتنا نہیں کر سکتے ارے تم صلح نہیں کرا سکتے لے جاؤ قاضی صاحب کے پاس محکمہ شریعہ میں لے جاؤ اور وہاں کیس داخل کر کے اپنا کیس حل کرو اتنا تو کرو کم سے کم ذمہ داری یہ شریعت کا حکم ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْسُوا حَقَمًا مِّنْ أَهْلِ وَحَقَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں اگر مسلمان اپنے جھگڑوں کو اپنے مسائل کو محکمہ شریعہ میں لے جاوے قاضیوں کے پاس لے جاوے اور وہاں حل کروا تو انشاءاللہ کسی قوم کو کسی حکومت کو ہمارے پرسنل لا میں دخل دینے کا کبھی موقع بھی نہیں ملے گا آواز لگا میں آج تین ٹرم سے الحمد للہ India Muslim Personal Law Board کا ممبر ہوں ہر میٹنگ میں یہ بات آتی ہے کہ محکمہ شریعہ عام کرو دار القضا عام کرو دار العلوم والوں کو اپیل کرو کہ وہ اپنی یہاں مفتیوں کو قاضی کی ٹریننگ دلوا رہے اپنے اپنے مدرسے میں محکمہ شریعہ قائم کرے دار القضا قائم کرے گاؤں گاؤں میں صلح کرانے والی کمیٹی ہو علماء کی وڈیلوں کی شرعی پنچایت ہو اور اس میں صلح کروائی جائے لیکن مسلمان سنتے بات ہیں میرے دینی بھائیوں یہ نظام قرآن نے بتلایا کہ عورت کی فیملی سے مرد کی فیملی سے ایک ایک آدمی آوے اور بیٹھ کر کے پرابلم کو حل کرے تو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ان لیکن جو لوگ صلح کرانے آتے ہیں وہ صلح کرانے والے کیسے ہونے چاہیے وہ بھی دیندار ہونے چاہیے دیانتدار ہونے چاہیے علم والے ہونے چاہیے معاملے کو سمجھے ایسے ہونے چاہیے اور مخلص ہونے چاہیے اور گھر میں سے ہوئے خاندان میں سے ہوئے تو بہت اچھا آج ہوتا کیا ہے بہت سی مرتبہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو کچھ بڑی لوگ صلح کرانے بیٹھتے ہیں تو وہ پہلے سے نکی کر کے آتے ہیں تو کروانا اچھا ہے پہلے سے نکی کر کے چھوٹو تو کروانا اچھے بیٹھک آنی لیوڑ دیوڑ نہیں بیٹھک یہ کوئی بات ہوئی دونوں طرف کے وڑیل پہلے سے طے کر کے آتے ہیں کہ چھوٹا تو کروانا ہی ہے پھر بیٹھک کرے گی وہ لیوڑ دیوڑ نہیں ہے کوئی رام نہیں بیٹھک ہے یہ کوئی بات ہوئی قرآن پر میرا آپ کا ایمان ہے میرے بھائیو آج ہم قرآن کو سمجھتے نہیں عمل نہیں کرتے اس لیے دوسرے لوگ ہماری شریعت میں دخل گیری کر رہے ہیں اللہ کا وعدہ ہے اگر یہ دونوں وڑی جو صلح کرانے بیٹھے ان کی نیت اچھی ہوگی صلح کرانے کی نیت ہوگی اللہ ضرور میاں بیوی کے درمیان میں جوڑ کروا کے رہیں گے وعدہ پہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے اور ایسی میٹر آتی تو حضرت عمر جواب داروں کو کہتے خاندان کے وڑے لوگ جاؤ سلا کراؤ اب وہ وڑی لوگ آ کے رپورٹ دیتے حضرت بہت محنت کی سلح نہیں ہوئی تو حضرت عمر کیا فرماتے کیا بات کی تم نے سلاح نہیں ہوتی محنت کرنے کے باوجود پھر جاؤ تمہاری سلاح کرانے کی محنت میں کچھ کمی ہوگی ورنہ اللہ کا وعدہ ہے اور سلح ہو نہ سکے ہو ہی نہیں سکتا خدا نے وعدہ کیا ہے قرآن میں دونوں طرف کے وڑی پنچ ذمہ دار لوگ اگر اخلاص کے ساتھ مسئلے کو سلجھاوے تو ان شاء اللہ خاندان کے درمیان اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور صلح اور محبت کروا دیں گے یہ اللہ کی طرف سے قرآن کے اندر وعدہ کیا گیا میرے دینی بھائیوں یہ پوری سسٹم ہے ہماری شریعت کے اندر فیملی پرابلمس کو حل کرنے کی اگر اس سسٹم کے اوپر ہم نے عمل کیا تو انشاءاللہ العزیز طلاق کی نوبت نہیں آئے گی اور آخری درجے کے اندر اگر ضرورت پڑی گی تو صرف ایک طلاق میں نے اس دن آپ لوگوں سے وارڈ میں نیت کروائی تھی کہ ایک نعرہ لے کر کے اٹھو سب لوگ یہ نیت کر کے اٹھو کہ پہلی طلاق ابھی نہیں بولو پہلی طلاق ابھی نہیں اور پہلی کے بعد کبھی نہیں پہلی طلاق ابھی نہیں اور پہلی کے بعد کبھی نہیں وہ بھی آخری درجے اور اس کی بھی بہت ساری کنڈیشن شریعت میں رکھی عورت پاک ہو حیض میں نہ ہو ایک ہی کی بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق تو کبھی ہوگا زندگی میں لوگوں کو تو تین دیے چین نہیں پڑتی چین نہیں پڑتی وہ تو ایک طلاق کو طلاق ہی نہیں مانتے میرے بھائیوں شریعت نے تو احسن کوالٹی سب سے اچھی طلاق وہ ایک طلاق کو قرار دیا وہ بھی حیث نہ ہو باقی کی حالت میں ہو اور جمع نہ کیا اور ایسی سب شرطوں کے ساتھ آج میرے دینی بھائیوں ہمارے مسلم پرسنل لا پر جتنے بھی لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں یہ ہماری کمزوری کی وجہ عالمی سلام کے مشہور عالم دین حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ جو ایک زمانے میں All India Muslim Personal Law Board کے پریسیڈنٹ تھے اللہ حضرت کی قبر کو دور سے منور کرنا آپ جانتے ہو مولانا علی میاں صاحب کون تھے اتنے بڑے بزرگ تھے ایک بات بتا دوں آپ کو چون سو سترہ ہجری میں کنگ فہد نے پورا کعبہ شریف نیا بنوایا پورا کعبہ نیا بنوایا زمین سے اوپر تک چوبیس سو سترہ ہجری میں مکمل تعمیر نہیں ہوگی جب کعبہ بن گیا تو اس کے ادھاٹن کے لیے پوری دنیا کے بڑے بڑے عالم بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے مسلم کنٹری کے تین لوگوں کو تین فہد مرحوم نے مکہ میں جمع کیا اور جب کعبہ کا ادگاٹن کا وقت آیا پوری دنیا کے علماء پوری دنیا کے تین بادشاہ مسلم موجود اور چابی کی انکوائر نے اپنے ہاتھ سے حضرت مولانا حضرت آپ کعبہ کا دروازہ کھول کے تو ہم نے کہا اس دن حضرت مولانا کے ہاتھ میں چابی آئی وہ پورے ہندوستان کی عزت تھی پورے ہندوستان کی عزت تھی وہاں سے آنے کے بعد حضرت ہوئے میں ایڈمٹ تھے تو اس وقت ہندوستان کے prime minister mister Atal Bihari Vajpayee hospital میں حضرت مولانا کی کرنے کے لیے تشریف لے گئے واجپئی جی ہاسپٹل میں حضرت مولانا علی صاحب کی کے لیے تشریف لے گئے کہ آپ کو ہندوستان کی عزت ہو اتنے بڑے عالم دین ایک موقع پر غالباً بینگلور میں اور انڈیا مسلم پرسنل لا کے اندر جب میٹنگ میں پریسیڈینشیل جو تقریر ہوتی صدارتی خطاب اس میں حضرت مولانا نے فرمایا تھا اے مسلمانوں اگر ہم حکومت کا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے کہ تم ہمارے پرسنل لا میں دخل گیری مت کرو تو اے مسلمانوں ہم تمہارا گریبان پکڑ کے کہیں گے کہ تم بھی اسلامی قانون کو مت کرو اگر ہم حکومت کو تین مرتبہ کہیں گے تو مسلمان کو دس مرتبہ کہیں گے کہ اے مسلمانوں آج تم ہمارے اپنے پرسنل لا کو اسلامی قانون کو توڑتے ہو پھر کہاں تم حکومتوں سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے پرسنل لا کی حفاظت کرے اللہ ہم مسلمانوں کو مکمل شریعت پر عمل کرنے والا بنائے مکمل شریعت یہ مسلم پرسنل لا اللہ ہم کو اس کو سمجھنے کی سیکھنے کی اس پر عمل کی اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے یہ ایک چٹھی پہنچی ہے اس میں ایک سوال ہے انشاءاللہ حضرت مفتی عز الرحمان صاحب دامت کرتا روم کا تفصیل بیان ہوگا اس کے بعد میں انشاءاللہ اس چٹھی کا جواب دوں گا